حضرت عثمان بن ابلاس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مجھے بڑا سخت درد ہو رہا تھا قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر سات بار اپنا دہنا ہاتھ پھیرو اور یوں کہو اعوذ بعزت اللہ و بے من شر ما منشر میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جس میں میں مبتلا ہوں چنچے میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی تب سے میں اپنے گھر والوں اور دوسروں کو یہ دم بتاتا آ رہا ہوں سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکانوے